محمد بن یا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملامسہ اور منابزہ کی بیعوں سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو ایک